اچھا اب یہ جو جنات کے مقولات ہیں نا صحیح ان میں تین مضمون آئیں گے کتنی مضمون آئیں گے مضمون توحید مضمون رسالت اور مضمون حد کتنی مضمون آئیں گے تین مضمون آئیں گے مضمون توحید مضمون اور مضمون حد تین مضمون آئیں گے خیال کرنا یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ ان حسام اللہ وستقام ان المساجدہ ان لما کاما وہ چار مضمون اور ہے وہ چار مضمون وہ جنات کے مقولات نہیں ہیں وہ مستقل وہی ہے حضرت کے بعد اور یہ جو تین مضمون میں بتا رہا ہوں مضمون توحید رسالت اور بے یہ مقولات جنات ہیں یہ جنات کے مضامین جنات کی بات کے اندر یہ آئیں گے یہ مضامین خلاصہ اور چیز ہے وہ مضامین اربا اور چیز ہے خیال کرنا یہ مختلف نہ ہو جائے اب کرو مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ استمع نفر حضرت فرما دو دلیل نقلی اب چل جناتے دلیل نقلی اب جنات فرما دو وہی کی گئی ہے میری طرف انا ہوستما مضمون اول کیا لکھا ہے اب یہ کون سا مضمون ہے وہ چار مضامین جو موحا ہے چار مضامین جو ان میں سے یہ پہلا مضمون ہے وہی کی گئی ہے میری طرف کہ بے شک شام یہ ہے توجہ کے ساتھ سنا ہے ایک جماعت نے جنو سے سمجھا توجہ کی ہے ایک جماعت نے جنو سے پس کہنے لگے وہ اپنی قوم میں واپس جا کر اپنی قوم میں واپس جا کر انہوں نے کہا انا سمینا بے شک ہم نے سنا ہم نے قرآن کو حضرت ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن ہے کا ہے اس کے مضمون سے معلوم کیا اس کے مضمون سے معلوم ہو گیا آجا بن آجا بن کا مانا <clears throat> بڑی عجیب اور تعجب خیز ما ماج کونو خارجنل آدت ما یقون جو کونوں لکھائے لکھائے ماج کونو خارجن وہ چیز جو عادت کے ماسواہ ہو اسے عجب کہا جاتا ہے سمجھا تھی قرآن عجبن بڑی عجیب چیز باوجہ مشابہ کلام بشر کے نہ ہونے کے بجا شا کلام بشر کے نہ ہونے کے جہدی الرشد نقب العین قرآن کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہوا ضرور ہوگا جی لکھ لو جہدی کے نیچے نقب العین قرآن نقب العین قرآن لکھ لیا قرآن کا بلائن چاہے رہنمائی کرتا ہے طرف روشد کے بھلائی کے بھی جنات دس جاتا ہے جنات متاثر ہو گئے تک ایمان لایا ہم نے سو ہم نے تو ایمان لایا اس پرانے پاک پر بلند نشرے کا جی تتیما ہے یہ آمنا کا یہ آمنا کا کیا ہے تتیما ہے اور ہرگز نہیں شریک کریں گے ہم ساتھ اپنے پروردگار کے کسی ایک کو حضرت ولند نوشریکا کر نیچے لکھا ہے مضمون لکھا ہے ادا کیا یہ مضمون توحید یہ موہا جو چار مضامین ہیں ان میں سے نہیں ہے یہ جنات کا کلام ہے جنات کے کلام میں کتنی مضامین تھے تین مضمون توحید رسالت اور بے یہ پہلا مضمون ہے مضمون توحید خیال کرنا یہ اس مضمون کے ساتھ مل جل نہ جائے وہ الگ ہی الگ ہے ولن نشرے کا اور ہر نہیں شریک کریں گے ہم ساتھ اپنے پروردگار کے کسی ایک کو معلوم ہوتا ہے وہ مشرق تھے وہ کیا تھے وہ انہوں یہ بھی تتمہ ہے لن شریکا کا اور یہ انحو معطوف ہے کس پر انا سمے پر کس پر معطوف ہے ہاں خیال کرنا اور بے شک شان یہ ہے بلند ہے بخت ہمارے پروردگار کا جد کا معنی بخت کر رہا ہوں میں بخت تعالی من بلند ہے اور بے شک شان یہ بلند ہے بخت ہمارے پروردگار کا شان ہمارے پروردگار کی بڑی بلند ہے نہیں بنایا اس نے کوئی بیوی بلا والدن اور نہ اولاد خیال کرو مانے کا <clears throat> سبق بہت رہتا ہے وجہ مشرق ہونے کی وجہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے اور ہمارے مولوی اور پیر ہم ان کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ یہ خدا پر کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے آج پتہ چلا کہ یہ تو بےمان بڑے بے وقوف ہیں خدا پر جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا شریک آئے اللہ کا شریک آئے وہ ان کانا اور بے شک شان یہ تھے کہا کرتے تھے سفی ہونا بے وقوف ہمارے کون کہا کرتے تھے بے وقوف ہمارے جن کو ہم بڑے دانا سمجھ کر شرک میں ان کے مقلد تھے جن کو ہم بڑے سمجھا سی کرو مارے جن کو ہم بڑے دانا سمجھتے تھے لیکن اگلا لگ تو رہ جائے گا جی وہ بھی دکھنا تو چاہیے دانا سمجھ کر شرک میں ان کے مقلد تھے سمجھتے تھے کہ بعد لکھ لو اور شرک میں ان کے مقلد تھے اور شرک میں ان کے مقلد تھے ہاں، اور شرک میں ان کے مقلد تھے ہم سمجھتے تھے بڑے سمجھدار ہیں جی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے وہ اللہ رسول پر آج پتا چلا کہ وہ بڑے جھوٹے پرلے درجے کے سمجھا سی کرو مانا وہ انا اور بے شک شان یہ تھا کہا کرتا تھا بے وقوف ہمارا جن کو ہم بڑے دانا سمجھتے تھے اور شرک میں ان کے مقلد دیتے اوپر اللہ پاک کے جی شاطن زیادتی کی بات شاطن کا مانا زیادتی کی بات کیا مراد ہے یعنی شرکیہ عقائد و کفریہ رسومات یعنی شرکیہ عقائد و رسومات یہ مراد ہے وہ انا زن حضرت نیچے دیکھو ذرا خیال کرو شدم کے نیچے تو ہم بھی ان کی تقلید میں مشرق بنے لکھو یہ ضروری بات ہے جی کہاں ہے انا زننا کے نیچے لکھو بس اور کیا اور تو ہم بھی ان کی تقلید میں مشرق بنے تو ہم بھی ان کی تقلید میں مشرق بنے اس حسن زنی پر کے تو ہم بھی ان کی تقلید میں مشرق بنے اس حسن زنی پر کے اس حسن دنی پر کہ اب کہہ کے بعد انا گننا کو ملانا ہے سمجھا ہاں خیال کرو اب ذرا ہم بھی ان کی تقلید میں مشرق بنے کیوں ہمیں یہ حسن زن تھا کہ انا گن اور بے شک ہم نے گمان کر لیا یہ کہ ہر نہیں کہتے انسان اور جنات اوپر اللہ کے جھوٹ کو ہمیں یہ گمان تھا کہ کوئی جن کوئی انسان اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا یہ جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں سمجھ آیا ہے بس کرو قلم بس کرو بس کرو پھر بعد میں صحیح کر جو لکھا گیا تو لکھا گیا کرو مانا اور بے شک ہم نے گمان کر لیا تھا کہ بے آجے کے ہر نہیں کہتے انسان اور جنات اوپر اللہ کے جھوٹ کو وہ انہوں کا نی جالم منل ان سے اور بے شک شان یہ تھے کچھ جوان انسانوں سے پناہ مانگتے تھے ساتھ کچھ جنوں سے جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے سزا ہم رہا پا پر زیادہ کر دیا ان جنوں نے ان انسانوں کو ادر و گمراہی کے سمجھا سی <coughs> حضرت یہ کیا لکھا ہے یہ اچھا مسئلہ علاق کے اندر یہ تفصیل آ چکی ہے ساجد کی رجالم منل ان سے جاؤ رجال من جن کے چار طریقے پر وہ پناہ مانگتے تھے کتنے طریقوں پر بہرحال ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جنگلات کا زمانہ تھا لوگ جنگلوں میں رات کو بسیرا کرتے اور سفر کرتے کرتے رات کو جنگلوں میں اترتے تو اس وادی کے جنات ان کو تنگ کرتے تو پھر اترنے والے لوگ جو ہوتے اترتے ہوئے کہتے بے سید دہادل وادی اس وادی کا جو سردار جن ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں میں اس کی پناہ میں آتا ہوں تو جب وہ جن سنتا تو وہ خوش ہوتا اکڑتا اور اپنے چیلوں کو کہہ دیتا بابا یہ قافلہ میری پناہ میں ہے ان کو کچھ بھی نہ سمجھا سی یہ اس طرح کی بات ہے آپ حضرات کے بعد کچھ نہیں لکھاؤں گا کرو مانا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے بس وضاحت وہ جو مسئلہ علا میں ہو چکی ہے انہو کانا اور بے شک شان یہ ہے تھے کچھ جوان انسانوں کے پناہ مانگتے تھے ساتھ کچھ کے جنوں سے پس بڑھا دیا ان جنوں نے ان انسانوں کو ادرو گمراہی کے جب بڑھا دیا ان انسانوں نے ان جنوں کو ادرو تکبر سے دونوں معنی درست ہیں ضمیر دونوں دونوں کی طرف جا سکتی ہے سمجھا نا سی انسانوں کی گمراہی میں اضافہ ہوا سجا میں پڑھے ہو جنات شرک کی تائید کے لیے مختلف قسمیں کرتے خواب دکھاتے تو انسانوں کی گمراہی میں اضافہ ہوتا وہ ہوں دلو اب آ گیا مضمون بے سخ کیا گیا مضمون ثانی قیامت لکھا ہے صحیح ہے اب کرو مانا مطلب بے شخ قیامت دونوں ایک ہی چیزیں ہیں اور بے شک وہ لوگ گمان کرتے ہیں جس طرح کے تم نے گمان کیا ہم ضمیر گمجا انسان ہے اور بے شک ان انسانوں نے بھی گمان کر لیا جس طرح کے تم گمان کرتے ہو اے جنات جو کہ ہر گدنی اٹھائے گا اللہ پاک دوبارہ کسی ایک کو جو کہ ہر گدنی دوبارہ زندہ کرے گا اللہ کسی ایک کو مگر اب یہ بھی غلط ثابت ہوا مگر اب یہ بھی ثابت ہوا وہ انا لمس سما مضمون نمبر تین رسالت جی۔ اب مضمون کون سا آ گیا رسالت کا آ گیا اور بے شک ہم لمس سما ٹٹول کر دیکھ لیا ہے ہم نے آسمان کو ٹٹول نہ سمجھتے ہو جی۔ اردو کا کا ٹٹول نہ مانا ہاتھ لگا کر دیکھ لینا سمجھا وہ سمجھے لمس نہ مانا کیا ہے ہاتھ لگا کر دیکھ لیا ہم نے <clears throat> وہ انا لمسنا اور بے شک ہم نے ہاتھ لگا کر دے ہاتھ پھیر کر دیکھ لیا ہم نے آسمان کو موافق عادت قدیمہ کے موافق نہیں لکھا ہوا لمسنا کے اوپر نیچے لکھ لو لکھ لو حاشیے پر لکھ لو موافق عادت قدیمہ کے لمسنا کے ساتھ حاشیے پر موافق عادت قدیمہ کے موافق عادت قدیمہ کے ٹٹول کر دیکھ لیا ہم نے آسمان کو ہم نے اس آسمان کو پور کر دیا گیا ہارا سن محافظ فرشتوں سے محافظ فرشتوں سے شدید جو بڑے مضبوط اور طاقتور ہیں بشو ہو با اور چنگاریوں سے اور چنگاریوں سے جن کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے جن کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے وہ انا کنا اور بے شک ہم تھے ہم کنہ بلکہ قابل عظیم لکھا ہے قابل عظیم ہم قبل جا بیٹھتے تھے ہم ان آسمانوں سے مقاعدہ ٹھکانوں پر مقاعدہ ٹھکانوں پر ہے میں سننے کے سننے کے لیے ہم جا کر بیٹھ جاتے تھے کیا مطلب ہے بیٹھ جاتے تھے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جا کر آسمانوں کو نیچے سے چمٹ جاتے تھے سمجھا اور جس طرح دیکھا نا خفاش چمٹا ہوتا ہے یہاں چھت کو سمجھا تو اس طرح ہم چمٹ جاتے تھے اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی ضروری نہیں یہ ہوائی مخلوق ہے یہ آسمان کے نیچے ہوا میں ٹھہر جاتے تھے جس طرح ہم زمین پر ٹھہرے ہوتے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی یا آسمان کے نیچے فضا میں ٹھہر جاتے ہیں ہوائی مخلوق ہے پھر ہم بیٹھا کرتے جب ان آسمانوں سے ٹھکانوں پر واسطے سننے کے فمیس تمیل آنا پس وہ جن پس وہ جن جو سننے کی کوشش کرے گا اب یس سمان کا من سن یس وہ جن جو سننے کی کوشش کرے گا اب تو پائے گا اپنے لیے شہاب رفادا انگارا پیار انگارا پیار پائے گا انا لا ندری حضرت خیال کرو ذرا <clears throat> انا لا ندری پرچہ لکھا ہے اچھا مقصود نفی علم غیب الجنات اپنی قوم کو ڈرانا بھی چاہتے ہیں اور اپنے آپ سے غیب کی بھی نفی کر رہے ہیں وہ انالا ندری خیال کرو خیال کرو اب ترجمہ یہ سمجھ نہیں آئے اور بے شک ہم نہیں جانتے ہم کہ اس رسول جدید کی بے ست سے اس رسول جدید کی بے ست سے اشرن اریدا آیا اس رسول جدید کی بے سے برائی کا ارادہ کیا گیا ہے ساتھ ان لوگوں کے جو زمین میں ہیں یا ارادہ کیا ہے ساتھ ان کے ان کے رب نے راشدن بھلائی کا ہمیں پتہ نہیں کہ اس رسول جدید کے ذریعے اللہ نے برائی کا ارادہ کیا ہے یا بھلائی کا ارادہ کیا ہے میری طرف دیکھو سمجھ لو بات پر دیکھو زبردست سوال ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ علم نہیں کہ اس رسول جدید کو بھیجنے کے ذریعے اللہ نے شر کا ارادہ کیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا حالانکہ رسول کا بھیجنا خیر ہے یا نہیں ہے نیری خیر ہے یا اس میں کوئی شر بھی ہے خیر ہے خیر ہی خیر ہے یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ شر کا ارادہ ہے یا خیر کا ارادہ ہے تو سن رہے ہو سمجھ لو بات اوپر دیکھو وہ سے سمجھ لو حضرت یہ ارادے سے مراد ارادہ تکوینی ہے کون سا ارادہ ہے کیا مطلب ہے پیغمبر اللہ نے بھیج دیا اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس پیغمبر کے آنے کا لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ لوگ ایمان قبول کریں گے اور جنت میں جائیں گے یا لوگ ایمان قبول نہیں کریں گے پیغمبر کو نہیں مانیں گے اور جائیں گے جہنم کے اندر جی۔ سمجھ رہے ہو جی۔ میں نہیں سمجھے تم بات میں اور سمجھا دوں ایک آدمی پہاڑوں میں رہتا ہے جس کو آج تک تبلیغ نہیں ہوئی آج تک تبلیغ اور وہ مر گیا تو وہ معذور ہے چاہے کیونکہ تبلیغ نہیں ہوئی لیکن ایک آدمی پہاڑوں میں رہتا ہے ایک عالم گیا اس کے پاس اور اس کو شرک اور توحید کا مسئلہ سمجھایا اور اس کو واض و نصیحت کی اس کے باوجود بھی اس نے توحید قبول نہ کی اور شرک کو ترک نہ کیا تو مجھے جائے گا کہاں جہنم کے اندر کہاں جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مولوی اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بن گیا بنانا جی۔ بنا کچھ سمجھ رہے ہو میری بات مولوی اس کے لیے کیا بنا ہے چونکہ مولوی نہ جاتا اس کو نہ سمجھاتا تو وہ کیا تھا معذور تھا اند اللہ وہ جاتا جنت مولوی گیا سمجھایا اور اس نے نہیں مانا تو جائے گا کہاں جہنم کے اندر تو مولوی شر کا دریا بنا نہ بنا جہاں بھی کوئی بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مکے والے اس پیغمبر کی بات کو مانیں گے اور اس کے مرید بنیں گے یا نہیں مانیں گے اور مرید نہیں بنیں گے اگر انہوں نے مان لیا تو پیغمبر ان کے لیے خیر کا ذریعہ ہے اگر نہیں مانا تو پیغمبر ان کے لیے شر کا ذریعہ ہے کچھ سمجھ آیا ہے ہم کرو مانا وہ لا ندری اور بے شک ہم نہیں جانتے ہم کہ آیا اس رسول جدید کی بے سب سے برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یعنی تکوین جی۔ ہے تکوین سمجھا بات تھا ان لوگوں کے جو زمین میں یا ارادہ کیا ہے ساتھ ان کے ان کے رب نے تقوین بھلائی کرنے کا یعنی یہ لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے مانیں گے تو پیغمبر ان کے لیے خیر کا ذریعہ ہے نہیں مانیں گے تو شر کا ذریعہ ہے سمجھ رہے ہو کرو مانا وہ انا منت سوال حالات جاہلیت مسئلہ میں پا رہے ہو تفصیل سے سورہ احام مددہ میں بھی پا رہے ہو کہ جتنی مذاہب آدمیوں کے ہیں سارے مذاہب اتنی جنات کے بھی ہیں اور ہر مذہب کے جنات اپنے مذہب کو رواج دینے کے لیے مختلف کشمیں دکھاتے ہیں مختلف کرتب کرتے ہیں تو انا سوال ہونا اب آگے بات اور بے شک بادے تو ہم میں سے پہلے ہی سے نیک ہیں پہلے ہی سے نیک اور اچھے کینے والے اور بادے ہم میں سے سوا ہیں اس کے یعنی مشرق ہیں سوا ہیں اس کے کنہرا دادا خلاصہ کیا لکھا ہے یہ لکھا ہوا ہے کنا پر خلاصہ لکھ لو دیکھو دماغ خراب رہتا ہے اگر یہ ہو جنات کا کلام نقل کیا گیا ہے تو پھر لازم آتا ہے کہ جنات میں قرآن کی نظیر پیش کرنے کی طاقت ہے پتہ نہیں کیا ایک آدمی جو بولتا ہے موسا علیہ السلام نے جو کلام کیا اللہ نے قرآن کے اندر نقل کیا اس کا مطلب ہے موسا ہم قرآن بنا سکتے ہیں پتہ نہیں چار بار بار پچی ایک ہی بندہ لکھ ہے یہ جنات جو اوپر جاتے ہیں شولا لگتا ہے بچ جاتے ہیں یا یعنی ہلاک ہو جاتے ہیں یہ انشاءاللہ شاء وضاحت آگے آئے گی سورہ وسافات اور سورہ ہجر میں عرض کروں شاء انشاءاللہ پنکھے چلا دو جی کہتے ہیں گرمی ہو رہی ہے پالے ہونا اور بے شک باز ہم میں سے تو نیک اور باز ہم میں سے سوا تھے اس کے سمجھا انا منت سال ہونا پر لکھا ہے بازے محد ہیں اور باد منا دونا دال دارے کا سواس کی جانی مشرق ہیں کنہ پر خلاصہ لکھا ہے نہیں لکھا خلاصہ لیا ہے تھے ہم غرض کے تھے ہم طرائق کے ددا صاحب مذاہب مختلف کے صاحب اصل میں ترائے کا پیمانا زوی ترائے کا ترائے کا پیمانا زوی نکال رہے ہیں صاحب راستوں مختلف کے جماعت مختلف مذاہب مختلف کے تھے سمجھا اور اب بھی اسی طرح کیا لکھا نیچے جماعت مختلف وہ اللہ عقیدہ مبلغین طریقہ ہے اور ہمارا مذہب تو یہ ہے اور مذہب تو یہ ہے کہ بے شک ہم نے جان لیا زن کا کمانا چاہے عالم ہم نے جان لیا ہے یہ کہ ہر کتنی عاجت کریں گے ہم اللہ پاک کو زمین کے اندر بھاگ کر اور ہر کتنی عاجت اللہ اکبر زمین کے کسی حصہ میں اور ہر کتنی عاجت کریں گے ہم اس کو ہر ابن بھاگ کر ایفی غیر الارض ایفی زمین سے باہر نکل جائیں بھاگ جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ انا لما سمینا اور بے شک ہم جبکہ سنا ہم نے ہدایت نامے کو آمنا بھی ایمان لائے ہم اس ہدایت نامے پر بے رب ہی ترغیب ترغیب ہے ہے بس وہ جن جو ایمان لائے گا اپنے پروردگار پر ہماری طرح جل ہے ہماری طرح ایمان لائے گا اپنے پروردگار پر فلا یا خاف ہو تو سمرے ایمان پس نہیں خطرہ کرے گا وہ بخشن کمی کا بلا راہ کن اور نہ زیادتی کا کمی یا زیادتی کچھ بھی نہیں ہوگی کمی سے مراد اس کی نیکیاں پندرہ ہوں میں اللہ کم کر کے دس بنا دے یہ ظلم ہے اللہ یہ ظلم نہیں کرے گا یا اس کی گناہ جو ہے وہ دس ہوں میں اللہ ان کو بڑھا کر پندرہ بنا دے یہ کبھی نہیں ہوگا پس نہیں خطرہ کرے گا وہ بخشن نقصان کا حسنات میں بلا راہ اور نہ زیادتی کا انا من المسلمون حالت موجودہ کیا ہے حالت موجودہ وہ انا منت صالحون وہ حالت جہلیت تھی اب یہ حالت کون سی ہے موجودہ وہ انا من المسلم ہونا اور بے شک ہم بعض ہم میں سے تو ہیں مان لینے والے مان لینے والے مضامین انذار سن کر مضامین انذار سن کر وہ من القاص ہونا اور بعض ہم میں سے ظالم ہیں بدستور سابق ظالم ہیں اب ظالم سے مراد کیا ہے المشر لکھا ہے المشرقون شرک کرنے والے ظالم مراد ہیں فمن اسلامہ کیا لکھا ہے حضرت پس وہ انسان جو جھک گیا جھک گیا نچل اعتقاد و عمل اعتقاد عمل جھک گیا فلاح کا سمر اسلام تو بس یہ لوگ تحر و رشدہ تلاش کر لیا انہوں نے کس کو بھلائی کو انہوں نے بھلائی کو تلاش کر لیا ہے بھلائی کا راستہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے سمجھا اچھا صحیح تو املقات سے جوڑنا اور ظالم مشرق سمرا تک ہوں گے وہ ویسے جہنم کے ہاپا بن ایندھن ایندھن ہوں گے جہنم کا بس یہ ہاپا با تک یہ جنات کا کلام ختم ہو گیا یہ سارا کل اوہے انّمانا فرمن الجن فقالو فقالو انا سمینا فقالو انہ تعالا فقالو انا فقالو انہم فقالو انا لما سمینا اللہ آخر یہاں تک بات ختم ہو گئی یہ ایک مضمون جو ہے یہ اس کے اندر مضمون بیست مضمون رسالت مضمون قیامت ابن توحید یہ تینوں آگے جنات کے کلام ہے اب اللہ استقام لکھا ہے مضمون دوم کیا لکھا ہے یہ مضمون دوم کون سا ہے وہ چار مضامین جو موحات ہاتھ ہے نا ان میں سے یہ مضمون خانی سمجھ رہے ہو اب کرو مانا اور نیچے دکھا ہوگا التفاط بسوئے اہل مکہ التفات اللہ فرماتے مکے والوں جنات کتنی شریر اور خلقت لوگ ہیں لیکن انہوں نے بھی مسئلہ توحید کو تسلیم کر لیا اور تم ہو باوجود خاکی ہونے کے تسلیم نہیں کر رہے اب بھی وقت ہے اگر آپ تسلیم کر لو تو ہم تمہارے لیے فراخی کر دیں گے انا اللہ ہے ہوا اصل میں تھا انا ہم لو استقام ہونا جو ہے ان نظر آ رہا ہے کہ من منل ہے چاہے مخففہ من مستقلا اصل میں تھا یہ انا ہم کرو اب مانا اور بے شک یہ لوگ بے شک شان یا یوں مانا کرو اللہ وسطام ہوں اور بے شک یہ لوگ اگر مستقیم ہو جائیں سیدھے ہو جائیں اعلیٰ طریقہ سے اوپر طریقہ سے الگ طریقہ ہے ملت تو ملت دیا پر ہوں البتہ پلائیں گے ہم انہیں ماں ان پانی بہت سارا ہم انہیں پانی بہت سارا پلائیں گے پانی کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے اس لیے کہ جناب پانی ہر زندہ چیز کی حیات کا ایک مبدا ہے پانی کے بغیر کوئی انسان کوئی حیوان زندہ روٹی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا سمجھا تو پانی جو ہے یہ ہر خیر کا چاہے مبدا ہے پانی بہت یعنی ہم انہیں فراخ عطا فرمائیں گے ہاں جی اور بے شک شان یہ ہے اگر مستقیم ہو جائیں سیدھے ہو جائیں یہ مکے والے اوپر ملتے تو ہی دیا کے البتہ پلائیں گے ہم انہیں پانی وادہ کن بہت سارا لے نفتے لینا فی ہے تاکہ آزما میں ہم ان کو اس کے ہم ان کو آزمانا چاہتے ہیں وہ اور تعمیم عبادت تخفیف تعمیم ابھی تو مکے والوں کا ذکر تھا نا اب تعمیم ہے مکے والوں کی کوئی تخفیف نہیں ہے اور جو بھی منہ موڑے گا اور جو بھی منہ موڑے گا ہاں اوپر یہ لفظ دیکھو جی سزائے شرک میں مکہ والوں کی کیا تخفیف ہے مکہ والوں کی کیا تفصیل ہے اور جو ہی منہ موڑے گا ان ذکر ربی اپنے پروردگار سے اپنے پروردگار کی نصیحت سے منہ موڑے گا ذکر رب ہی سے مراد ایل قرآن اب جلا جی۔ ایل قرآن جلالین منہ موڑے گا یاد اپنے پروردگار سے یس لک ہو آگا بن فاجا ہمرے اے آراد داخل کرے گا اس کو اللہ پاک عذاب فعدن سخت میں عذاب فعدن کا مانا سخت ہے مراد اس سے یہ ہے چڑھنے والا عذاب کہ عذاب وہ ایک نمبر پر نہیں رہے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا اوپر چڑھتا جائے گا فعدن کا مانا ہوتا ہے اصل لغت کے اندر چڑھنے والا کیا مانا ہوتا ہے چڑھنے والا اوپر چڑھنے والا تو وہ عذاب جب اوپر اوپر ہوتا جائے گا ایک نمبر اور درجے پہ قائم نہیں رہے گا مانا اس کا مرادی سخت ہے عذاب سخت میں مضمون سوم چل گئے ہاں یہ بھی معطوف ہے کس پر انستا پر کل یا الیہ ان ہوستما کل او ہے یا نلل مساجید دلّا حضرت شرط سجدہ کی بات مفصل گزر گزارا یہ مسئلہ جلد خانی کے اندر المساجد کے تین معنی ہیں کتنی معنی ہیں ایک معنی مساجد کا ہے آغا سجدہ کیا معنی ہوتا ہے وہ آغا جن کے ذریعے بندہ سجدہ کرتا ہے وہ آغا کون سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر تو ان اف جو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں کتنی ہڈیاں سات وہ سات ہڈیاں کون سی ہیں دو پاؤں دو گھٹنے چار دو ہاتھ کتنی ہو گئے چھ اور ایک چہرہ سات یہ سات آگاہ ہیں سات ہڈیاں ہیں جن پر انسان سیدھا کرتا ہے کیا کرتا ہے اب مانا کرو لِلَّهِ اور یہ کہ بے شک سجدہ سجدہ کرنے کے آگاہ للہ ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہیں یہ صرف اللہ کے بنے ہوئے ہیں کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اے مشرق اے مشرق اگر تو کسی غیر کو سجدہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے بنے ہوئے آزاد کے ساتھ سجدہ کر یہ آزاد تو اللہ کے بنے ہوئے اللہ کے بنے ہوئے آزاد کے ساتھ غیروں کو سجدہ کیوں کرتا ہے اس رہے ہو آزاد کس کے بنے ہوئے ہیں اور سجدہ کس کو ہے ہاں پیر فقیر کو پیر فقیر کو سجدہ کرنا ہے تو اس کے بنے ہوئے آزاد کے ساتھ اس کو سجدہ کر جو آزاد خدا کے بنے ہوئے ہیں خدا کے بنے ہوئے آزاد کے ساتھ خدا کو سجدہ کر غیر کو سجدہ نہیں کرنا اور بے شک آگاہ سجدہ سجدے کے آگاہ جو ہیں وہ کس کے بنے ہوئے ہیں اللہ کے بنے ہوئے ہیں سمجھ رہے ہو دوسرا مانا دوسرا مانا مساجد کا مانا ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہیں سجدہ کرنے کی وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اور وہ جو عل ار جو مسجد میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے ساری زمین کو میری امت کو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہ کر سکتے ہیں مسجد ہووے یا نہ ہووے اب مانا کیا ہوگا انل مساجد اللہ سجدہ کرنے کی جگہیں سجدہ کرنے کی جگہیں یعنی ساری زمین کس کی بنی ہوئی ہے تو اے مشرق اگر تو کسی غیر کو سجدہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو سجدہ کر اس کی بنائی ہوئی زمین پر زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر تو غیروں کو سجدہ کر رہا ہے غیر کو سجدہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی بنائی ہوئی زمین پر اس کو جا کر سجدہ کر اور غیر کی بنائی ہوئی زمین کوئی ہے نہیں لہذا غیر کو سجدہ ہے تو سمجھ رہے ہو کتنی معنی ہو گئے دو تیسرا معنی اس کا ہے مساجد کا معنی خود سج دے کیا مانا ہے خود سج دے المساجد للہ بے شک سارے سجدے عبادت کے ہوں یا تعظیم کے ہوں سارے کے سارے سجدے کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں عبادت کا سجدہ بھی اللہ کے لیے تعظیم کا سجدہ بھی اللہ کے لیے نہ عبادت کا سجدہ غیر کو جائز ہے نہ تعظیم کا سجدہ غیر کو جائز ہے سمجھ رہے ہو اب سارے معنی ملا کر کرو المساجد للہ اور بے شک آگائے سجدے سجدہ کرنے کے آگا سجدہ کرنے کی جگہیں اور سارے سجدے یہ صرف کس کے لیے ہیں للہ اللہ کے لیے ہیں لوگوں سجدہ کرنے کی جگہیں بھی اللہ کی بنائی ہوئی سجدہ کرنے کے آگاہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے جب جگہیں بھی اسی کی بھی اسی کے تو سجدے بھی اسی اللہ کے لیے اور کسی کا کوئی سیدھا نہیں آئے فلا تدو ماللہ ہے آداب کتنا پکارو تم نہ کھڈو سورو نہ پکارو مال آدن اللہ کے ساتھ کسی ایک کو لا تدعو ما اللہ ہے اللہ ہے یا خانہ ماں ہے ہاجارہ شاہجہ رہا کیا ہے کسی ایک کو نہ پکارو نہ نبی کو نہ ولی کو نہ جن نہ فرشتہ مسئلہ میں تفصیل گزار رہی ہے کہ احتجاج کلا تو زویل اقول کے لیے آتا ہے اس کے لیے عقل والی مخلوق امبیجا ملیکہ جنات یہ اولیاء پیر فقیر شہید سخی یہ جو عقل والی مخلوق ہے وہ یہاں مراد ہے پت پکارو تم ساتھ اللہ کے کسی ایک کو وہ انہ لما کام عبد اللہ ہے حضرت یہ بھی معطوف ہے یہ مضمون چہاروں میں پر کل او ہے یا الیہ انا تما کل او ہے یا الیہ انہ لما کام عبد اللہ ہے اس آیت کے دو مطلب ہیں میری طرف دیکھو سمجھ لو پہلا مطلب پہلا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے مسئلہ توحید بیان کرتا ہے لوگوں کو یہ مسئلہ بیان کرتا ہے تو لوگ اس پر جم گھٹا بنا لیتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں کوئی بیچارے کو گالی دیتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے کوئی دھکے دیتا ہے وہ سمجھ رہے ہو یہ مراد ہے میرے پیغمبر علیہ صلاح و السلام نے مسئلہ توحید بیان کرنا شروع کیا تو یہ سارے بےمان کٹھے ہو گئے اس پر ایزا دینے پر متفق ہو گئے سارے جمع ہو گئے کہ یہ وہاں بھی بس اس کو نکالو سمجھا نا <clears throat> وہ انہوں لما کاما اور بے شک شان یہ ہے جب بھی کھڑا ہوا اللہ کا بندہ ید ہو پکارتا ہے اس کو کادو یقون علیہ لبدا بدا اور ہے قریب ہے کہ ہو جا میں اوپر اس کے جم گھٹا بنانے والے جمع ہونے والے کس کے لیے مخالفت کے لیے کس کے لیے مخالفت کے لیے یہ ایک معنی ہے اور معنی جو عرض کروں اور سمجھو بات شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے لکھا ہے مانا جی۔ فرماتے ہیں بزرگ کوئی پیدا ہوتا ہے اللہ کی عبادت شروع کر دیتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے عبادت کرتے کرتے ریاضت کرتے کرتے مجادہ کرتے کرتے اللہ کا مقرب ہو کر اس دنیا میں گزر جاتا ہے دنیا سے مر جاتا ہے تو کادو یقون علیہ بادہ لوگ اس کی قبر پر جمع ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں قبر پر جمع ہوتے ہیں کہتے کوئی کہتا ہے پیرا بیٹا دلوا جی کوئی کہتا ہے لے ککڑ دے جی کوئی کہتا ہے میری کاروبار میں ترقی دلوا کوئی کچھ مانگتا ہے کوئی کچھ مانگتا ہے بزرگ جب تک زندہ ہوتا ہے تو قریب نہیں آتے بزرگ جب مر جاتا ہے تو قبر پر کادو جو قانون آلے لے بدا جم گھٹا بنا لیتے ہیں سمجھ رہے ہو یہ معنی زیادہ موضوع ہے کیونکہ ماں باپ کے ساتھ اس کا ربط لگ رہا ہے اب میں سمجھاتا ہوں پہلے مانا کرو وہ انہ لما خاما عبد اللہ اور بے شک شان یہ ہے جب بھی کھڑا ہوتا ہے اللہ کا کوئی بندہ جب وہ پکارتا ہے اس کو دکھ سکھ کے اندر ہوتے ہیں قریب ہوتے ہیں کہ ہو جائیں اوپر اس کے جم گھٹا بنانے والے اے پیغمبر علیہ السلام اے محمد علیہ السلاط و دنیا کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی نیک بندہ مرتا ہے لوگ اس کی قبر پہ جمع ہو جاتے ہیں اور مرادیں مانگنے لگ جاتے ہیں تو بھی تو میرا مقرب ہے تو بھی تو میرا مقرب ہے ممکن ہے تیرے مرنے کے بعد تیری قبر پہ لوگ جمع ہو جائیں اس لیے اپنی زندگی میں مسئلہ بتا دے کل انما ادعو ربی ولا عشر کو ہی کہیں تیری قبر پر لوگ جمع نہ ہو جائیں تجھ سے مرادیں نہ مانگنے لگ جائیں اس لیے تو اپنی زندگی میں مسئلہ بیان کر دے سکے لوگوں تم تو تم رہے میں محمد علیہ السلام جب مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میں صرف ایک اللہ کو پکارا کرتا جی۔ تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اس قبر والے کا عقیدہ یہی تھا کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی پکار نہیں آئے اور تیری قبر پر جمع نہ ہو انما ادو ربی کل انما حوامی میں سبا کا دعویٰ کیا تھا اللہ مخلصین حسین صرف اللہ کو پکارو اور کسی کو نہ پکارو کل انما ادو ربی حضرت فرما دو سوا اس کے نہیں میں تو پکارا کرتا ہوں ہر دکھ سکھ کے اندر ربی صرف اپنے پروردگار کو کس کو صرف اپنے پروردگار کو بلا اشرے کو بھی ہی کرتا میں ساتھ اس کے کسی ایک کو <clears throat> حضرت سنو بات ہونا چاہیے تھا بلا ادعو بہی احدا کیا ہونا چاہیے تھا بلا ادعو بہی ہی میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور کسی کو لیکن اللہ نے کیا کہلوایا بلا اشرے کو بہی احدا معلوم ہوا غیر کو پکارنا شرک ہے اللہ نے فتوا لگایا ہے انما ادعو ربی میں صرف اپنے رب کو پکارا کرتا ہوں کیوں نہیں پکارتا دوسروں کو اس لیے کہ دوسروں کو پکارنا شرک ہے اور میں شرک سے بیزار ہوں سمجھ رہے ہو اب دیکھو ولا اشرک میں ہی آہدا اور اور کہاں گیا اور نہیں شریک کرتا میں ساتھ اس کے کسی ایک کو کہتا ہے انا انا کا تکرار کیوں ہے صرف واؤ پر اکتفا کیوں نہ کیا بھئی ان کا کلام نقل ہو رہا ہے نا میں نے بتایا نہیں بار بار ان کا کلام نقل ہو رہا ہے اچھا سی جی۔ اور نہیں شریک کرتا میں ساتھ اس کے کسی ایک کو قل انی لا عملے کو کل انی بل کا نفی صفات غیر لازمہ نبوت میں مسئلہ الہ میں سمجھا آیا ہوں کہ صفات لازم الوحیت کیا ہے الہ کے لیے اور معبود کے لیے لازم ہے کہ وہ عالم الغیب ہوئے اور لازم ہے کہ وہ مختار کل ہوئے جو عالم الغیب ہوگا مختار کل ہوگا وہ الہ بھی ہوگا جو مختار کل اور عالم الغیب نہیں وہ الہ بھی نہیں ہو سکتا لوگ یہ صفات الوحیت کس میں ماننے لگ جاتے ہیں بزرگوں میں نبیوں میں ولیوں میں ماننے لگ جاتے ہیں اللہ نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت آپ ان کو کہہ دو کہ میں الہ نہیں ہوں میں نبی ہوں میں الہ نہیں ہوں کیوں اس لیے کہ میرے اندر الوحیت کی صفات نہیں ہے میں الہ نہیں ہوں اس لیے کہ میرے اندر الوحیت کی الوحیت کی صفات ہے قدرت ما فوق الاسباب اور علم ما فوق الاسباب جنہوں نے مسئلہ الہ پڑھا ہے انہوں نے یاد کیا ہوا ہوگا جی الوحیت کی صفات کیا ہے قدرت ما فوق الاسباب اور علم اور یہ دونوں صفتیں میرے اندر نہیں ہے لہذا میں الہ نہیں ہوں اس لیے لکھا ہے نفی صفات غیر لازمہ نبوت وہ صفات جو نبوت کے لیے لازم مختار کل ہونا نبوت کے لیے لازم نہیں ہے عالم الغیب ہونا نبوت کے لیے لازم نہیں ہے اور وہ لوگ نبوت کے لیے لازم سمجھتے تھے بارہا بتا چکا ہوں ہر دور کا مشرق کہتا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو مختار کل ہوئے یہ نظریہ کافروں کا رہا ہے یہ کسی مسلم کا نظریہ ہر دور کے کافروں مشرقوں کا نظریہ رہا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو مختار کل ہوئے اور نبی وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہوئے اللہ نے ہر دور میں یہی نفی فرمائی کہ لوگوں میں نبی ہوں میں الہ یہ عالم الغیب ہونا قادر ہونا یہ نبوت کی صفات نہیں ہے یہ نبوت کے لیے لازم یہ الہ کے لیے لازم ہے دیکھو غیر لازم ہے نبوت وہ صفات جو نبوت کے لیے لازم نہیں ہے اب ان کی نفی ہو رہی ہے حضرت فرما دو بے شک میں نہیں اختیار رکھتا میں وقت تمہارے ذروں والا رشدا نقصان دفع کرنے کا اور نہ بھلائی پہنچانے کا ہدایت دینے کا سمجھو بات چار لاکھ تھے جہاں تھے

دوسرے دو لفظ جو تھے راشدن والا دلال وہاں سے راشدن کو رکھ دیا اور دلالن کو تاکہ کو دلالت کرے کلام میں اختصار بھی ہو جائے اور ذکر بھی پورا ہو جائے کرو مانا بے شک میں نہیں اختیار رکھتا میں واسطے تمہارے نقصان پہنچانے کا یا نقصان دفاع کرنے کا اور نہ ہدایت دینے کا نہ میں ہدایت اور دلالت کا مالک نہ میں نفع اور نقصان کا مالک خلاصہ یہ کہ نہ میں دین کا مالک نہ میں دنیا کا مالک کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوں وہ سن رہے ہو تو کہتے ہیں سب کچھ کے مالک ہیں خدا کا پیغمبر کہتا ہے میں کسی چیز کا مالک کسی چیز کا مالک تو پیغمبر سچا ہے یا آج کا مولوی بدتی سچا ہے پیغمبر کہہ رہا ہے خدا کہلوا رہا ہے اللہ کہلوا رہا ہے کل کہہ دو اور پیغمبر کہہ رہا ہے اور کہاں موجود ہے قرآن میں خدا بھی سچا خدا کا پیغمبر بھی سچا قرآن بھی سچا باقی سب جھوٹ ہے باقی سب کیا ہے جھوٹ ہے قرآن کہلوا کہہ رہا ہے خدا کہلوا رہا ہے نبی کہہ رہا ہے لا عملے کو لکوم نہیں اختیار رکھتا میں تمہارے لیے نقصان کا اور نہ ہدایت کا کل ان ہو جی نہیں حضرت یہ جملہ ہے چاہے نفی استطاعت کے لیے یہ جملہ ہے خیال کرو ذرا کل انی لہ ہو جی پہلے مانا کر دو پھر میں فرق عرض کروں گا حضرت فرما دو بے شک میں ہر نہیں پناہ دے گا مجھے اللہ کے ہاتھ اور عذاب سے کوئی ایک بلن آج من دون ہی ملتا اور ہر نہیں پاؤں گا میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ مجھے اللہ کے عذاب سے پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے مجھے جائے پناہ کوئی نہیں ملے گی ان دو لفظوں کا کیا فرق ہے نیچے لکھا ہے کل انی لئیوں جی رانی پر یعنی خود بھی کوئی میرا بچانے والا نہیں یعنی خود بھی کوئی میرا بچانے والا نہیں ولن آجیدا اور حرکت نہیں پاؤں گا میں یعنی نہ میری تلاش سے ملے گا یعنی نہ میری تلاش سے ملے گا نہ اب خود کوئی ہے نہ میری تلاش سے کوئی ملے گا فرق آ گیا سنو بات اے پیغمبر علیہ السلام آپ نے ضرور یہ مسئلہ بیان کرنا ہے انما ادعو ربی ولا عشر کو بھی احدا لا عمل کو لکم ذروں والا اور مسئلہ بیان کرو مسواک یوں کرو یوں نہ کرو جی کپڑے یوں پہنو نماز یوں پڑھو روزہ وغیرہ یہ وہ یہ مسائل کیوں نہیں بیان کے ضروری یہ مسئلہ بیان کرنا ہے آپ نے عرض فرمایا بابا میں کیا کروں میں تو ہوں مجبور مجھے تو خدا نے حکم دیا ہے اللہ بلاغم من اللہ ہے مجھے اللہ نے فرما دیا ہے کہ میرا پیغام پہنچا اگر میں پیغام نہ پہنچاؤں تو اللہ کا عذاب آ جائے گا اور پھر مجھے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا اگر یہ مسئلہ بیان نہ کروں تو میرے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اور مجھے چھڑانے والا انی اخاف ان عفیت ربی عذاب یومن عظیم اگر میں اپنے رب کی نافرمانی فرمانی کروں اور مسئلہ توحید بیان نہ کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب کا مجھے خطرہ ہے سمجھ رہے ہو اس لیے نہیں فرما دو بے شک میں ہر نہیں پناہ دے گا مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی ایک سمجھا اور ہر نہیں پاؤں گا میں اس کے سوا ملتا ہے کوئی جائے پناہ حضرت مجھ سے ایک ہاشیہ رہ گیا ہے تھانوی صاحب کی عبارت ہے انما ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا تمہارے پاس حاشیے پر دوسری سطح لکھی ہے وہ ساری پڑھ لو تاکہ رہ نہ جائے جتنے سجدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہیں جتنی سجدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہیں یہ کیا لکھا ہے یعنی یہ جائز نہیں کہ کوئی سجدہ اللہ کو کیا جائے اور کوئی سجدہ غیر اللہ کو جیسا مشرقین کرتے ہیں جیسا مشرقین کرتے ہیں اللہ من اللہ ہی حضرت کیا لکھا ہے یہاں <clears throat> فریدت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کا فریدہ نب ہے اور دوسرا لکھا ہوگا صفات لازمہ نبوت نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو ہمت کرو حاشیے پر لکھ لو نشان دے دو یا یہاں لکھ لو صفات لازمہ نبوت اللہ صفات لازمہ نبوت صفات لازمہ نبوت آدھی پکا چلا دیتے پکا چلا دوا چلا دو درمیان والے پکے درمیان غم من اللہ آتے ہی صفات اب اس کو نہیں دیکھا تم نے آج تک کیا کر رہے ہو تم میں جہاں پڑھ رہا ہوں نیچے تم ادھر دیکھ رہے ہو اللہ بلاغن پر کیا لکھا ہے صفات لازمہ نبوت وہ صفات جو نبوت کے لیے لازم اور ضروری ہے اللہ بلا مگر پہنچانا خیال کرو مگر پہنچانا اللہ کی طرف سے خلق خدا کو مگر پہنچانا اللہ کی طرف سے برسالات ہی اور اس کے پیغام لے آنے اور اس کے بلاغن اور رسالات ہی کا فرق بیان کر رہا ہوں کہ بلاغن اور رسالات ہی کا کیا فرق ہے بلاغن کا معنی ہے پہنچانا رسالات مانا لے آنا سمجھا مگر پہنچانا اللہ کی طرف سے خلق خدا کو برسالات ہی اور اس کے پیغام لے آنے سمجھا اس کے پیغام لینے اور خلق خدا کو پہنچانے بس میرا یہ کام ہے ص اللہ اور وہ انسان جو نافرمانی فرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صلاح پر لکھا ہوگا فتوہ دے از تو از جلال اور نیچے لکھا ہے در مقدمہ شرک بابا خاندان غیر اللہ تعالی باب خاندان غیر اللہ تعالی در مقدمہ شرک بابا خاندان غیر اللہ تعالی شرک کے مقدمے کے اندر وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے سمجھا سی اور وہ جو نا فرمانی کرتا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فن لہو سمر معاشیت تو بس بے شک واسطے اس کی آگ ہے جہنم کی رہنے والے بیچ اس کے ہمیشہ ہتھیٰ ادارہ او ما یو ادونا ہتھی پہ لکھا ہے اب تو نہیں مانتے اب تو نہیں مانتے ہتھی پہ جب دیکھ لیں گے اس عذاب کو جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں فصا جالمونا تو بس انقریب جان لیں گے کون کمزور ہے ادرو مددگار کے اور کون تھوڑا ہے اگر وہ گنتی کے تو اس کا مددگار کمزور ہے کس کی تعداد کم ہے حضرت میری طرف دیکھو انسان کی جو مدد کرتے ہیں نا وہ دو طرح کے بندے ہوتے ہیں کتنی طرح کے ایک تو وہ ہے جو اعلی ہے اور مدد کرتا ہے مثلا شہر کا ڈی سی ناظم تمہارا دوست ہے سمجھا کہ وہ تمہاری مدد کرتا ہے تو یہ نا سے آلہ ہے نفع پہنچا ہے لیکن تم سے اوپر ہے حاکم ہے تم عوام ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کو نفع پہنچائے انسان کا ماتحت مثلا انسان کے بیٹے بہت سارے ہیں وہ مدد کرتے ہیں انسان کی شاگرد بہت سارے ہیں مرید بہت سارے ہیں جماعتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو اللہ فرماتے ہیں من از آف نافرن رن اس لکھا ہے نفی نافع اعلی نفی ہاں وہ جو نفع دینے والا ہو اور اوپر ہو اس کی نفی ہو رہی ہے کون کمزور ہے ہے مددگار کے و الاد نفی نافے ادنا نفی ادنا نافے کی نفی ہے اور کون تھوڑا ہے ادرو گنتی کے یعنی جماعت جماعتیا جماعت بموتیا کس کی جماعت کم ہے کس کی جماعت زیادہ ہے ہمیں مشورہ کرنے بیٹھ گئے کہ یہ جو بندہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ سوچو کہ کیا کیا جائے یہ ہے کیا کیا کہتا ہے سچا ہے جھوٹا ہے مشورہ ہو رہا ہے کسی نے کہا کہ یہ پیغمبر نہیں ہے بلکہ یہ کاہن ہے کون ہے کاہن جنوں سے خبریں لینے والا کسی نے کہا کہ یہ شاعر ہے شیر بناتا ہے کسی نے کہا یہ ساحر اور جادوگر ہے باپ بیٹے کو لڑاتا ہے بھائی بھائی کو لڑاتا ہے سمجھا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا لیکن کوئی آخری بات طے نہ ہوئی اور مجلس برخاست ہو گئی یوں ہی اجلاس برخاست ہو گیا بغیر طے ہونے کے سمجھا سمجھا حضرت نبی علیہ السلام کو اس کا علم ہوا آپ بڑے پریشان ہوئے کہ دیکھو میں اللہ کی خاطر مسئلہ بیان کرتا ہوں ان کو صحیح راہ بتاتا ہوں میرے بارے میں اس قسم کی باتیں کہتے ہیں حضرت گھر تشریف لے گئے کمبل تھا ایک آپ کا کالا کمبل تھا کالے رنگ کا بعض روایات میں آیا ہے تو آپ نے وہ اوڑھ لیا اور سو گئے پریشان ہوگا اور جس طرح پریشان آدمی گھر جا کر چادر تان کر سو جاتا ہے سمجھا نا کہ اللہ پاک نے اس حال میں یہ سورت نازل فرمائی اور نے اپنا خطاب فرمایا اور اس حال کو دیکھ کر اسی کے مطابق خطاب کیا جا مزمل ہو چادر اور کمبل اوڑھنے والا بزرگ انسان کو ہاں؟ مل یہ شان ہے سمجھا سی مار کا مانا کرتے ہیں نا کالی کملی والے کیا مانا کرتے ہیں وہ اسی کا مانا ہے سمجھا سی لکھا ہے موضوع سورت کی رات قرآن اور توحید پر پختہ رہنا جی، جی، جی۔ سمجھا نا فکر و مانا یا ایوہل مزمل حکم اللہ اللہ خلیلا ایو پیغمبر صلی اللہ ایو چادر اوڑھنے والا بزرگ انسان سمجھا تھی موٹا کمبل اوڑھنے والا بزرگ انسان قم اللہ کھڑا ہوا کر رات کو کھڑا ہوا کر اللہ پلیلا مگر تھوڑا سا حصہ تھوڑا سا حصہ نیند کر لیا کر اور زیادہ حصہ کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کیا کر کھڑا ہوا کر تو رات کو اللہ پلیلن مگر تھوڑا سا حصہ حضرت اٹھو کھڑے ہو وہ اب سونے کا وقت نہیں ہے اب جاگنے کا وقت ہے کھڑے ہو ہوا کرو رات کو مگر تھوڑا سا حصہ نصف ہو کلیل ارمو بدل میں جو ہے یعنی آدھا حصہ اس رات کا یعنی آدھا حصہ اس رات کا یہ بدل ہے اشکال ہے کہ آدھا تو کلیل نہیں ہے نصف جو ہے وہ تو نصف ہے وہ تو کلیل نہیں ہے کلیل تو نصف سے کم کو کہتے ہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ نصف جو ہے وہ کل کی بنسبت اس کو کلیل کہا گیا ہے کل کی بنسبت کیا ہے کلیل ہے اس لیے اس کو کلیل کہا گیا ہے یہ تم نے ہدایہ میں مسئلے پڑے ہیں نصف ہو یعنی آدھا اس رات کا اون اس من ہو یا کم کر لو اس نصف سے من ہو کا ہو زمیر کہاں جا رہا ہے نصف کی طرف یا کم کر لو اس نصف سے کلیلن تھوڑا تھا یعنی سلس نہیں لکھا ہوا یعنی سلس اور زدال ہے یا بڑھا لو اس نصف پر یا برحال ہو اس نصف پر لکھا ہے سولو سین کیا لکھا ہے سولو سین برت قرآن ترتیلا کیفیت قرآت کیا لکھا ہے پڑھنے کی کیفیت کیا ہوئے اور پڑھ تم اس قیام لیل میں پڑھ تم اس قیام لیل میں القرآن قرآن پاک کو ترتیلن ٹھہر ٹھہر کر ترتیلن کا مانا ٹھہر ٹھہر کر ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھ تیزی سے نہ پڑھ کر کے آہستہ آہستہ پڑھ اور پڑھ قرآن پاک کو رتل کے معنی میں تجریز کر رہے ہیں رتل کا معنی تو ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ لیکن چونکہ اگر ترتیلن خود کھڑا ہوا ہے اس لیے جہاں تجریز کرنے کا معنی پڑھ اور پڑھ تو قرآن پاک کو اس لہر میں ترتیلن ٹھہر ٹھہر کر انا علت اول چل کا ہے یہ پہلی علت ہے رات کو اٹھنے کی حضرت بات یہ ہے رات کو کیوں اٹھو اس لیے کہ ہم آپ کے ذمے ایک بھاری کام لگانے والے ہیں یعنی تبلیغ توحید وہ کام ہے بڑا بھاری تو آپ پچھلی رات کو اٹھا کرو تاکہ پچھلی رات کو اٹھنا اور عبادت کرنے کی عادت پڑے بھاری کام کرنے کی عادت پڑے تاکہ اگلا کام آپ کے لیے آسان ہو چونکہ جو آدمی بھاری کام پہلے کرتا ہے تو بعد میں بھی کر سکتا ہے پہلے نہیں کرتا تو بعد میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان انسن کی بے شک ہم ان قریب ڈالیں گے ہم آپ پر قول ان سب بات بھاری مضمون والی بات بھاری مضمون والی بھاری مضمون والی بات ڈالیں گے ان اناشیت تلے ان لے تلے یہ دوسری علت ہے دوسری علت کے رات کو کیوں اٹھو اس لیے کہ رات کو جب بندہ اٹھتا ہے تو بالکل سکون ہوتا ہے ہر بندہ سویا ہوا ہوتا ہے سمجھا نا سی تو انسان کی توجہ تام ہوتی ہے جو بات زبان سے نکلتی ہے دل سے بھی نکل رہی ہوتی ہے دن کو شکل ہے ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا دیر کر رہی ہے تو وہ توجہ کم ہوتی ہے رات کو توجہ زیادہ ہوتی ہے اتنا ناشیت لے خیال قرآمانے کا بے شک اٹھنا رات کا بے شک اٹھنا اور جاگنا رات کا ہے جا اشد وا یہ زیادہ ہے ادرو موافقت کے زیادہ ہے ادرو وقان کا مانا موافقت سمجھا نا سی دل اور زبان اس کے اندر ایک دوسرے کی کیا ہوتی ہے موافق ہوتی ہے یہ زیادہ ہے ادرو موافقت کے وہ اقوام اور سیدھا ہے سیدھی ہے ادرو بات کے سیدھی ہے ادرو اور سیدھی نکلتی ہے بات سمجھا نا سی بات سیدھی نکلتی ہے کہ بندہ جو کوئی زبان سے نکال رہا ہوتا ہے دل کی توجہ سے نکل رہا ہوتا ہے وہ اقبام وکیلا اور سیدھی ہے ادرو ہے بات ان کا نہار ہے علت نمبر تین تیس رات کو کیوں اٹھو تیسری لت کہ حضرت دن کو آپ کو کام ہوتے ہیں تبلیغ کا شغل ہوتا ہے گھر کے کام کاج ہوتے ہیں اس لیے عبادت مکمل نہیں ہو سکتی تو رات کو کھڑے ہو وہ اس لیے کہ بے شک واسطے تیرے دن کے اندر سب ہن طویلا شغل ہے بہت بڑا شغل ہے لمبا مہمات خانہ داری و تبلیغ مہمات خانہ داری و تبلیغ گھر کے کام کاج تبلیغ کا کام بس کو رسم ربے کا اصول فوج نمبر ون اور دعوے توحید ہے اور یاد کرتا رہے تو نام پاک اپنے پروردگار کا بت بتل الہ تبتیلا اور اصول فوج نمبر دو ہے اور الگ ہو جا تو طرف اس کے الگ ہونا اکیلا ہو جا تو طرف اس کے اکیلا ہونا الہ کے ہے تو نہیں چلکا ہے اب حضرت تبتل پر عبارت ہوگی ضرور دیکھو سمجھا سی تبتل پر قال ابن عباس و مجاہد و ابو صالح و ابیا و زحاق و سدی و تبتل الہ تبتیرا اے اخلص لہ العبادتا اے اخلص لہ العبادتا خالص کسی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو تو سمجھ رہے ہو جی۔ ہاں اصول فوج پہلا چاہے ذکر ہے دوسرا کیا ہے تبتل ہے اب تیسرا اصول فوج آ گیا <clears throat> رب المشرق والمغرب لا الہ لا اللہ وہی اللہ پاک رب المشرق سے پہلے ہوگا لکھا ہے ہوگا وہی اللہ پاک وہ رب ہے مشرق و مغرب کا رب ہے ہاں حضرت کیا مطلب ہے رب ہے مشرق و مغرب کا یعنی ساری دنیا کا رب ہے ساری ہاں جی ہے نا یہ کنایا ہے ایسے کہا جاتا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک کیا مانا یعنی ساری دنیا رب ہے وہ مالک ہے مشرق و مغرب کا یعنی ساری دنیا کا وہی پالنے والا ہے کوئی ذرہ اس جہان کا اس کی ربوبیت سے باہر اور مستثنا نہیں ہے سمجھا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی قابل عبادت کے منت پکار پھیرے نظر نیاز طواف کے لئے مالی بدنی لسانی باتوں کے لئے حاجت روا مشکل پوچھا الغیب حاضر ناظر کوئی نہیں ہے اللہ ہوں مگر صرف اسی چیزات ستہ ہو وکیلا یہ تیسرا اصول فوج ہے تبکل بس بنا لے تو اس کو اپنا وکیل کیا بنا لے